اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیے کہ مومن ایک دن میں جو اعمال کرتا ہے ان میں ہر ہر عمل ایسا ہے کہ جس پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے چنانچہ آج کے عنوان ہے کہ وضو اور نماز کے دوران کتنی مرتبہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک موٹی سی بات یہ زمن لیجیے کہ جو بندہ پاکیزہ رہنے کی عادت ڈال لے جب اس پر غسل فرد ہو تو جلدی غسل کر لے اور پاپ وضو اس کو رہنے کی عادت ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بعض چیزوں کا تعلق انسان کی عادت سے ہوتا ہے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ باوضو ہی رہتے ہیں اس کے کئی فائدے ایک تو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً مسلح پہ آئے اور نماز پڑھ لی کئی عورتیں صرف اس وجہ سے نماز قضا کر بیٹھتی ہیں کہ کام میں لگی ہوتی ہیں سوچتی ہیں بس ابھی وضو کرتی ہوں ابھی وضو کرتی ہوں اور پھر جب وقت تھوڑا ہوتا ہے تو شیطان ایسا کام میں مصروف کرتا ہے کہ جب نماز کے لیے سوچتی ہیں تو وقت ہی نکل چکا ہوتا ہے تو ایک عادت یہ بنا لیں کہ ہر وقت باوضو رہیں جب وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسے خاندان کو دیکھنے کا موقع ملا جو امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھرانے میں چھ سات سال سے اوپر کوئی بھی آپ کو بچہ بچی مرد عورت نظر آئے گا تو آپ اس کو ہمیشہ باوجو دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی ایسی دیتے ہیں کہ بچوں تم نے باوجو زندگی گزارنی ہے تو ہر وقت باوجو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کما تعیشون تموتو تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی تو ان لوگوں کو پھر باوجو ہی موت آتی ہے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب روح نکالی جائے تو انسان باوجو تو عادت ہی بنا لیں باوجو رہنے کی جیسے بے وضو رہنا یہ بھی تو عادت ہے نا کہ انسان نے غفلت اپنائی ہوتی ہے اور بے وضو رہتا ہے تو جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان کو کئی نیکیاں خود بخود ملتی رہتی ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اب وہ انصاری انصاری راوی ہیں نبی اسلام نے فرمایا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء و ادا لما کفارت الما پانچ نمازیں جمعہ سے جمعہ اور امانت کا ادا کرنا یہ درمیانی وقفہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما الامانہ امانت سے کیا مراد ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے ارشاد فرمایا الغسل من تحت کل کہ جنابت کا غسل کرنا اس لیے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جب انسان پر غسل فرض ہو اور وہ جلدی سے غسل کر لے تو یہ غسل کرنا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ معاف ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف سبحان اللہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی بخشش کے لیے گویا بہانے ہی بنائے ہوئے ہیں ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اچھے انداز سے وضو کرے جیسے مصنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے تو اس کا یہ اچھے طریقے سے وضو کرنا یکفر اللہ بہی ذنوبہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں و طبقہ کا لہو نافلہ اور وضو کے بعد جو نماز پڑھتا ہے وہ مزید انعام کے طور پر نماز ہو جاتی ہے اب سوچیں کہ وضو تو کیا نماز پڑھنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ وضو پر ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نماز کے ثواب کو باقی رکھتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ان و اشد ان محمد عبده ورسوله غفر له ما بين الوضوءين تو دو وضو کے درمیان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو وضو سے لے کے وضو تک کے درمیان کے گناہ معاف اگر انسان وضو کرے اور یہ دعا بھی پڑھ لے اور اگر وضو کے بعد دو رکعت سلاط التحیت الوضو پڑھ لے تو حدیث پاک میں ہے کہ کانا لہو اللہ آہدن یغفر لہو کہ اللہ تعالی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کوئی چیز لازم تو نہیں ہے اللہ پر مگر بات کی تاکید کی خاطر یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اب وضو اہتمام سے کرنا پھر دعا پڑھنا اور اس کے بعد نماز کو ادا کرنا ان تین کاموں سے کرنے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اگر باوضو سونے کی عادت ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا طاہر حاضل اجساد کم اللہ تحر کم اللہ لئی سمن اب دن یبی تو طاہر اللہ بات شعار شعار ہی ملکن تم اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا یعنی جسم پاک رہیں گے تو تمہارے نام اعمال گناہوں سے پاک رہیں گے کیونکہ جب بندہ باوضو رات گزارے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اور رات کی جس گڑی میں بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری یعنی وضو کر کے سویا تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اس کی مغفرت فرما دے تو معلوم ہوا کہ باوضو رہنا وضو کے بعد دعا پڑھنا نماز پڑھنا حتیٰ کہ وضو کے ساتھ ہی سو جانا یہ سارے کے سارے اعمال انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جو آدمی پانچ نمازوں کا اہتمام کرے تو حدیث پاک میں ہے فقزال کسلاد کلما امل خطی اتو تن پتا فستغفر فرا و لہو ماں کا نہ قبل کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں پانچ نمازیں پڑھنے والے بندے کے گنا اسی طرح جھڑ جاتے ہیں اس کی مثال حدیث پاک میں یوں دی گئی کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر تو میل نہیں رہ سکتی فرمایا اسی طرح جو بندہ پانچ نمازیں اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو دیکھیے وضو کر کے نماز پڑھنا اس دوران ہر ہر عمل پر گناہ معاف ہو رہے ہیں پھر اگلی بات کہ اگر کوئی بندہ اذان دے بلند آواز سے تو اللہ تعالی اذان دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو تمام جاندار اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اب عورتیں اذان تو نہیں دے سکتی مگر جو کام خصوصاً مردوں کے ہوتے ہیں عورتوں کو بن کیے اجر مل جاتا ہے مثال کے طور پہ مرد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے جو اجر ان کو وہاں ملے گا عورت کو گھر میں نماز پڑھ لینے پر وہی اجر مل جائے گا تو اذان دینے پر انسان کے گناہ معاف ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اگر جنگل میں اذان دے تو اس کے گناہ معاف اور جو آدمی اذان پڑھ کر فارغ ہو اور پھر یہ دعا پڑھے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و ان محمد ابد ہو و رسول رسول و رضیت و باللہ ربا و بال اسلام دینا و بحمدن رسولہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ہم ان شاء اللہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جتنی دعائیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کتابچے کی شکل میں لکھ کر آپ کو پہنچائیں تاکہ آپ سکون کے ساتھ ان کو یاد کریں اور ان کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھ لیں اور ایک یہ بھی خیال دل میں آ رہا ہے کہ ہم صبح و تحجد سے لے کر رات تک جتنے اعمال انسان دن میں کرتا ہے اور ان پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے ان کی تعداد بھی گنے کہ ایک دن میں یوں لگتا ہے کہ درجنوں کے حساب سے ایسے عمل انسان کر سکتا ہے جس پر کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح رحمت ہے تو کیوں نہ انسان زندگی کی ترتیب ہی ایسی بنائے کہ دن میں ایسے اعمال کرے کہ اس کے گناہ معافی کر دیے جائیں تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نماز اپنے وقت پر پڑھے اس کے گناہ معاف پھر اس کے بعد فجر سے کام شروع ہوا تو جو آدمی اشراق کی نماز پڑھے اللہ تعالی اس کی بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے نکلے اور پھر دعا پڑھ لے تو اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ دعا کون سی ہے نبی اسلام نے فرمایا من خرج من بیت ہی علّ جو گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے فقال پھر اس نے یہ دعا پڑھی اللہ عنی کب حق کے ساحلین علیق و بحق ممشاہ حاضہ علیق و انی لم اشرا اشرن ولا بطرن ولا رن ولا سماعتن و خرج تو اتقا اسختی کا و ابتغا امرضاتی کا فس الک انت عیزنی من النار و انتفر علی جنوبی ان لا یکفر جنوب الا انت اکبل اللہ علیہ وجہ ہی وسطر لہو سبعون الف ملکن تو ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں پیار سے دیکھتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اس دعا مانگنے پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں آج عورت ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے کہ جس کام کے کرنے پر خامند اس کو پیار کی نظر سے دیکھے تو سچو ذرا اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے یہ سوچ لیں کہ اگر اس آیت کو پڑھنے سے اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے جی چاہتا ہے اس دعا کو انسان یاد کرے اور کبھی زندگی میں قضا نہ ہونے دے تاکہ ہر روز بار بار اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیار کی نظر سے دیکھیں اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے مرد گھر سے نکل کے جاتے گے مسجد میں اور پڑھیں گے تو ان کے لیے اور عورت نے جہاں سے وضو کیا جب وہاں سے مسلح کی طرف چلی راستے میں پڑھ لے گی تو اس کو یہ فضیلت خود بخود نصیب ہو جائے گی تو آپ اپنے دل میں یوں سوچیں کہ میں وضو کروں گی اور وضو کر کے یہ دعا پڑھوں گی تو اس دعا کے بعد ستر ہزار فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے اور اللہ رب العزت بھی مجھے پیار کی نظر سے دیکھیں گے رحمت کی محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی غفر اللہ له ذنوبہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس عمل سے اس بندے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اب دیکھیے کہ وضو کرنے سے لے کے نماز پڑھنے تک کتنی بار اس کے گناہ معاف ہو گئے اور جو مرد حضرات صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور صف میں کوئی خالی جگہ ہو تو ابن حجیفر عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سدا فر جتن فی صف غفر فر جو بندہ صف کے اندر خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے اس عمل پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب دیکھیں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے چند قدم ہی اٹھانے پڑتے ہیں نا کہ پچھلی صف میں کھڑا ہے اگلی صف میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ان حادیث مبارکہ کو پڑھنے سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایک بہانے بنائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے بھئی تم دو قدم آگے بڑھ کے جگہ کو پر کر دو گے گنا معاف کر دیں گے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے غردین کے بعد تو اس وقت اگر مقتدی بھی آمین کہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اب جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سنیے حدیث مبارکہ ابو ریزلان روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا ازا قال عہد کم آمین جب تم میں سے کوئی آمین کہے وکالت الملائکت فی السماء فسما آمین اور ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں فوا فوا فقت احدا حمل اخرا یعنی جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اکٹھی ہو گئی غفر ما تقدم من ذنبه اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم شریف کی بھی اب اس سے یہ مراد نہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا ہاں آمین پڑھنی چاہیے بعض لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آمین ہی نہیں پڑھتے تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی فاتحہ مکمل کرے اور پھر اس کے بعد آمین بھی پڑھے تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ یہ آمین ملی تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اسی طرح جب ایمان کہتا ہے سم اللہ لمن حمدہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَمْبِهِ ربنا لقل حمد کہنے پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آمین پر بھی گناہ معاف اور ربنا لَكَ حمد یہ کہنے پر بھی انسان کے گناہ معاف سبحان اللہ اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے بندہ یہ کام کرے تو بھی گناہ معاف کر دیں گے یہ کرے گا تو بھی گناہ معاف کر دیں گے پانچ وقت نماز صحیح وقت پہ ادا کرے گا تو ہر نماز کے بعد جو گناہ ہوگا اس کو بھی معاف کر دیں گے معافی کی ایک لائن لگا دی اللہ رب العزت نے ایسے لگتا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے اللہ رب العزت اتنا گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ شاید اس کے گناہ پیچھے کوئی بچیں گے ہی نہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سجدہ کرے من کالا وہ ساجد ان سلا ثمرات جو بندہ یہ دعا پڑھے اور وہ سجدے میں ہو تین مرتبہ رب فرلی لم یا رفا یغفر فر وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پائے گا اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے سبحان اللہ سجدے میں رب فرلی کہا تو سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا وہ کتنا پروردگار کریم ہے کہ اللہ لی کے کہنے پر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ایسے وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان اعمال کو چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے کریں ایک اور حدیث پاک سنیے سبحان اللہ یہ ابو مالک اش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی فرمایا ما من الن یس من اللیل کے دو جو آدمی تحجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو تحجد میں اٹھائے فن غالب نوم اگر بیوی پر نیند غالب ہے نادہ فی وجہ حل ما تو پانی کا چھیٹا اس کے منہ پہ ڈالے حتیٰ کہ فیوقو ماں نے فی پیتے ہیں ماں وہ دونوں تحجد کے لیے کھڑے ہو جائیں فیض قرآن اللہ عز وجل سا اللیل پھر وہ اللہ کو یاد کریں رات کا کچھ حصہ یعنی تحجد کی نماز پڑھیں اللہ و فر اللہ اللہ ان دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اب یہ دونوں کے لیے ہے چاہے خامد بیوی کو جگائے یا بیوی خامد کو جگائے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے تحجد کے لیے اٹھنا خامد کا بیوی کو جگانا بیوی کا خامد کو جگانا اور دونوں کا مل کر تحجد کی نماز پڑھنا اس پر اللہ کے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ میاں بیوی جو تحجد کے وقت میں اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں ایک دوسرے کو تحجد کے وقت جگاتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں تو دیکھیے تحجد سے گناہ معاف ہونے لگے وضو کے وقت گناہ معاف وضو کے بعد دعا پڑھنے پر گناہ معاف وضو کر کے مسلح کی طرف چلتے ہوئے دعا پڑھ لی تو گناہ معاف پھر تحیت الوضو پڑھ لیا تو گناہ ماف اور فجر کی نماز پڑھ لی تو گناہ معاف پھر اشراق کی نماز پڑھنے پر گناہ معاف حدیث پاک میں ہے جو شخص فجر کی نماز سے پارے ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پھر دو رکت اشراق کی نماز پڑھتا ہے یعنی جب سورج ایک نیزہ کے قریب بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت دو رکت نفل پڑھنے اس کو اشراق کے نفل کہتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں غفر لہو خطایا خطا یا ہو و کانت اکثر امن دبدل بحری یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے ابو دعود شریف کی روایت ہے کہ دو رکت اشراق پڑھنے پر گنا معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس میں ایک مسئلہ بھی سن لیجیے کہ اگر عورتوں کو کوئی مجبوری ہے کام ہے مثلا خود تو نماز پڑھ لی بچوں کو جگانا ہے خامد کو جگانا ہے اور کوئی کام کرنے ہیں تو بھلے وہ مسلح سے اٹھ جائے اور وہ کام کرتی رہے لیکن جب اشراق کا وقت ہو جائے اس وقت وہ اشراق پڑھ لے امید کرتے ہیں اللہ اس کے بھی گناہوں کو اسی طرح معاف فرمائیں گے تو اشراق کی نماز کی دو رکت ان کو نہ چھوڑا کریں ان کے پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گنا معاف ہوتے ہیں اور جب سورج ذرا زیادہ اونچا ہو جائے جس کو کہتے ہیں نو دس بجے کا وقت اس وقت اگر دو رکت پڑھیں تو اس کو نماز چاشت یا سلاط الزحا کہتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے غفرت لہو ظنو و ان کانت مثل زبد البحری اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو اشراق پر بھی گناہ معاف اور چاشت کی نماز پڑھنے پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اتنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کہنے کو تو یہ ہیں نفلی نمازیں لیکن جب انسان کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں تو مومن کو چاہیے کہ ان نمازوں کا اس طرح اہتمام کرے جس طرح عوام الناس پانچ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے پانچ نمازیں ہیں جو مغفرت کے طلبگار ہو ان کے لیے تو زیادہ نمازیں ہوتی ہیں تہجد کی بھی پابندی اشراق کی بھی پابندی چاشت کی بھی پابندی ان نمازوں کی پابندی سے گناہ معاف اور پھر دیکھیے ظہر سے پہلے چار رکت سنتیں تو سب عورتیں پڑھتی ہیں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی رسام نے فرمایا من صلی قبل ظہر اربان جس نے زہر سے پہلے چار رکت سنت پڑھی غفر اللہ جنوب یومہ یو تو اللہ رب العزت اس کے اس دن کے جتنے بھی گناہ تھے ان کو معاف فرما دیتے ہیں پھر اگلی بات سنیے کہ جس بندے نے اثر سے پہلے کی چار چارق سنت پڑی حالانکہ وہ ہوتی تو غیر معقدہ ہیں آپشنل ہیں لیکن اگر کسی کو مغفرت کی طلب ہے تو وہ تو پڑھے گا نا تو حدیث پاک میں ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اس کو علی نے روایت کیا کہ لا تزال امتی یوسلو ناظ الاربع ارب ارب کہ میری امت جب تک یہ چار رکتیں پڑھتی رہے گی قبل الاثر اثر سے پہلے تمشی علی الارض مغفور اللہ حقن فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر اس حال میں چلے گی کہ یقیناً اس کی مغفرت کی جا چکی ہوگی تو اثر سے پہلے کی چار رکتوں پر اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو اگر اثر کی چار رکت پڑھنے پر اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے پھر دیکھیے مغرب اور عشاء کے درمیان چھ رکتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں سلاد العوابین اوابین کی نماز امار بن یاسر لانو روایت کرتے ہیں کال فرمانے لگے رائے تو حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے محبوب نبی علیہ السلاط وسلام کو دیکھا یو سلی باد المغرب ستہ رکعات کہ مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھتے تھے وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب ستہ صکاتن کہ جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھ لے غفرت لہو ذنوبہ و انکانت مثل زبد البحری اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو اشراق پر بھی یہی بشارت چاشت پر بھی یہی بشارت اور عوابین کے پڑھنے پر بھی یہی بشارت تو جب اتنی بشارت ہے تو پھر ان نمازوں کو تو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان نمازوں کے پڑھنے پر شیطان آ کے ذہن میں ڈالتا ہے فلاں کام فلاں انتظار میں ہے فلاں انتظار میں ہے حالانکہ پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں تو ان کے کام لیٹ بھی نہیں ہوتے تو جب مغفرت اتنی زیادہ ہے گناہوں کی تو ان نماز کو کیوں چھوڑے انسان تو فجر جس طرح پڑھی اسی طرح اشراق بھی پڑھے پھر چاشت بھی پڑھے پھر مغرب اور عشاء کے درمیان چھ رکتیں بھی پڑے ایک اور حدیث ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتا ہے پورے دن کے درمیان اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ عوابین کی نماز تو سارے دن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس کی اور زیادہ پابندی کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے اور ایک حدیث مبارکہ میں ابن عباس لانوں انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ زہر اور عصر کے درمیان عبادت کرے یا مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کرے وہ فر الحو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں و شافا لہو ملکان اور اس کے لیے قیامت کے دن دو فرشتے مغفرت کی شفاعت بھی کریں گے تو دیکھیے اگر اس دوران عبادت کا موقع مل جائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور قیامت کے دن مستقل اس کی شفاعت فرشتے کریں گے اب کون عورت ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے قرآن کی شفاعت ملے فرشتوں کی شفاعت ملے نبی اسلام کی شفاعت ملے تو ان کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اب آج کل جو آپ رمضان مبارک میں تراوی پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجئے نبی السلام نے فرمایا من کام رمضان ایمان و احتسابن غفر ما تقدم من ماتی کہ جو رمضان کی رات میں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے جو باقی دن ہیں ان میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے چنانچہ ایک سلاط التصویح ہے یہ نبی علیہ اسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ اسلام نے فرمایا تھا کہ اے چچا جان ہو سکے تو ہر دن میں یہ نماز پڑھیں مشکل ہو تو جمعہ کے دن پڑھ لیں مشکل ہو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اخیر پر فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک ہی مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں اتنا اجر ہے اس نماز کا ہمارے بعض بزرگ تو روزانہ سلاد الطسبی پڑھا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ تہجد کے وقت سلاط الطسبی پڑھا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ ہر روز سلاط التسبیح پڑھنا ان کا معمول ہوتا تھا کوئی دن ان کا سلاد التسبیح کے بغیر نہیں گزرتا تھا تو اب دیکھیے پڑھنے والے اس کو روزانہ پڑھتے ہیں ہم چلو جمعہ کے دن ہی پڑھ لیں اور جو روزانہ پڑھ سکیں تو ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے واقعی اتنے بخشش کے معاملے کیے ہیں کہ جو انسان ان اعمال کو کرے لگتا ہے کہ اس کے ذمے تو کوئی گناہ رہ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر انسان کو اللہ تعالی موقع دیں تو وہ تحجد سے لے کے رات تک ان تمام اعمال کو کرے تو یوں لگتا ہے کہ سوتے وقت اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے سوا اور کچھ ہوگا ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور پھر اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ایسے ان کے نام اعمال ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالی کے پاس قیامت کے دن اس حال میں جائیں گے کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ موتیوں کے یہ خوشبو کے ٹیلوں پر ہوں گے اور ان کے لیے قیامت کا دن دو رکت نفل پڑھنے کے بقدر ہوگا حالانکہ باقی لوگوں کے لیے تو ہزاروں سال کا ہوگا قیامت کا دن لیکن ان نیک لوگوں کے لیے دو رکت فجر کی سنت کے برابر ہوگا اور یہ خوشبوؤں کے ٹیلوں پہ سیر کریں گے لوگ جب اپنے حساب سے فارغ ہوں گے تب ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے یہ ہے خوش نصیبی کی زندگی کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کو سیدھا جنت کا راستہ دکھایا جائے خود بھی جنت جائے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے جائے اس طرح جو انسان نیکی کی زندگی گزارے گا اور اللہ رب العزت کو راضی کرے گا تو اس زندگی کے اوپر انسان کے آفرین ہے ایسی نیکوکاری کی زندگی ہمیں آج بنا لینی چاہیے جو عورتیں پہلے سے اس ترتیب پہ زندگی گزار رہی ہیں کہ نو نمازیں پڑھتی ہیں پانچ فرض نمازیں اشراق کی نماز چاشت کی نماز عوابین کی نماز تحجد کی نماز وہ بہت خوش نصیب عورتیں ہیں ہم نے ایک مرتبہ اپنے جامعہ میں یہ اعلان کیا کہ جو بچیاں روزانہ نو نمازیں پڑھیں گی تو ان کا ہم ریکارڈ رکھیں گے اور سال کے آخر پر ان کو انعام دیں گے تو الحمد للہ ایک سال کے اندر جامعہ میں سے بتیس لڑکیاں ایسی تھیں کہ جن کی معلمات نے رپورٹ پیش کی کہ پورے سال میں ان کی نو نمازوں میں سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی یعنی ایک تو وہ دن ہوتے ہیں جب عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ تو اللہ ہی کی طرف سے معاف ہے جب پڑھنی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا گیا تو بتیس لڑکیاں ایسی تھیں کہ پورے سال میں ان کی نو میں سے ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی اب اگر خوش نصیب بچیاں یہ معمول بنا سکتی ہیں تو عورتیں بھی یہ معمول بنا سکتی ہیں ایسا معمول بنا لیجئے کہ سارا دن آپ جو بھی عمل کریں وہ نیکی میں شمار ہو اور گناہ معاف ہو جائیں رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ کے ذمے ایک بھی گناہ نہ ہو اللہ کرے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا شوق نصیب ہو جائے اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے کوشش انسان کرتا ہے توفیق اللہ تعالی دیتے ہیں جو لوگ پانچ نمازیں نہیں پڑھتے ان کو ایک نماز بھی بوجھ نظر آتی ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کو کچھ بھی بوجھ نہیں آتا چاہے وہ تحجد کی نماز کی لمبی رکتیں کیوں نہ پڑھنے کے عادی ہوں نماز کے پڑھنے سے ایک تو انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی کا چسکا ہونا چاہیے ہمارے اکابر ذرا سی کوئی حاجت ہوتی تھی فوراً دو رکت پڑھتے تھے اللہ سے مانگتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ نماز تو ہے ہی اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے چنانچہ کوئی کام ہوتا تھا وہ دو رکت پڑھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی حاجات کو پورا کر دیتے تھے تو جیسے آپ نے کسی دفتر میں کوئی کام کروانا ہو تو ایپلیکیشن بھرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اگر حج پر جانا ہے تو اس کی اپلیکیشن آپ بھریں گی عمرے پہ جانا ہے تو عمرے کی درخواست دیں گی جس طرح ہر کام کے لیے درخواست بنی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مرادوں کو پورا کرنے کے لیے سلات الحاجت بنائی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دو رکت نفل پڑھ کے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتے ہیں یہ مومن کی دو رکت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ایک عادت اور بنا لیں کوشش یہ کریں کہ یہ ساری نفلی نمازیں بھی پڑھا کریں اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکت سلاط التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرے کہ سارے دن میں جو گناہ ہوئے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے اس طرح آپ دیکھیں گی کہ آپ کے روزانہ کے گناہ روزانہ معاف ہوتے جائیں گے اور قیامت کے دن آپ ایسا نامہ اعمال لے کے کھڑی ہوں گی جو گناہوں سے پاک ہوگا رب کریم ہمیں وہ تمام اعمال پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں تو آج کے عنوان میں تو ہم نے وضو اور نماز کے بارے میں بات کی انشاءاللہ اللہ اگلے دنوں میں اتنے اور اعمال آپ سنیں گی کہ آپ حیران ہوگی کہ اگر یہ سارے اعمال مومن کرے تو اس کے ذمے تو گنا بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خود اپنی زبان سے کہیں گی قربان جائیں اس پروردگار کی رحمتوں پر جس نے بہانے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے کہ میرے بندوں تم نے میری نافرمانی کی گناہ کیے اب ان کو بخشوانے کے لیے تم آگ میں سے گزر کے آؤ گے تو تب میں گناہوں کو معاف کروں گا تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مگر اس کریم نے تو آسان سی بات کہی کہ میرے بندوں اگر تم وضو کرو گے مسلح پہ آ کے نماز پڑھو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین